الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں بھائیو جمعہ یہ خطبہ سننا ضروری ہے عید کی نماز پڑھنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا اگر خطبہ نہ سنا تو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الله الذي تساءلون به والأرحام إن كان وقل پاس جہاں بت مہمان گتیسا پہلو نیو ولرہ یادی نتواحو لو پوس یوسکم وی پیلکم دلوبک ومن يطع الله الله الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا لا لا لا إيمان لمن لمن أمانة له ولا دين سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب لي لي صدري ويسر أمري من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين آج یہ اجتماع عید الاضحیٰ قربانی کی عید کا اجتماع ہے مسلمانوں کے لیے عید کے دو اجتماع ہیں ایک رمضان کے بعد عید الفطر اور ایک یہ عید الاضحیٰ عید الفطر کا اجتماع وہ رمضان بھر پورا مہینہ محنت کرنے کے بعد یوں سمجھیے کہ محنت کی روزے رکھے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے حاضری کہ یا اللہ اسے قبول کر لینا بطور شکرانے کی کہ نعمت پوری ہوئی مگر یہ جو اجتماع ہے ہمارا آج کا اس سے پہلے تو ہم نے کوئی عمل نہیں کیا اس کے بعد ایک عمل ہے نماز پڑھی خطبہ ہوگا اس کے بعد ایک عمل ہے اور وہ عمل آج کے دن میں اللہ کو سب سے پیارا عمل ہے اور وہ ہے خون بہانا یعنی جانور کے گلے پہ اللہ کے نام پر چھری چلانا اللہ اکبر یوں سمجھ لیے لیجیے کہ پہلی عید یعنی عید الفطر جو ہے اس پر یہ ہے کہ عمل ہوا اور اللہ کے ہاں قبولیت کی دعا کے لیے ہم حاضر ہو گئے کہ اللہ محنت کو قبول کر لینا مگر اس میں ہم نے کسی بے گناہ اور بے زبان پر چھری نہیں چلائی مگر آج کے اجتماع کے بعد بے گناہ اور بے زبان کے گلے پہ چھری چلے گی اس لیے اللہ رب العزت نے اللہ اکبر یہ انداز رکھا کہ مسلمان آئیں پہلے اپنے اللہ کے سامنے جھکیں اپنا انداز درست کریں اور اقرار کریں پھر جا کے جانوروں کے گلوں پہ چھری چلائے بس صورت دیگر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی قاتل کی چھری نہ بن جائے ہاں ہاں میرے بھائیوں حقیقت یہی ہے ان جانوروں کو اللہ دن قیامت کے زندہ کرے گا جانوروں کو بھی اللہ نے زندہ کرنا ہے حدیث میں آیا انصاف دلانے کے لیے جانوروں کو بھی اللہ زندہ کرے گا اور انصاف کرے گا اللہ پھر ان جانوروں کے سامنے پوچھے گا کہ بتا تو نے اس کے گلے پہ چھری چلائی تھی ہاں یا اللہ چلائی تھی کس کے نام پر چلائی تھی اللہ تیرے نام پر چلائی تھی اچھا چھری چلائی تھی تو نے میرے نام پر ان بے زبانوں اور بے گناہوں کے گلے پر بتا تو خود بھی میرا بنا تھا اصل مقصد کیا ہے قربانی کا میرے بھائیو اللہ کہتے ہیں لئی اللہ محا دما ان قربانیوں کے گوشت خون تو اللہ تک جاتے ہی نہیں اللہ کو کیا پہنچتا ہے ولا کی تقوا من کو اللہ کو اندر کا یہ تمہارا جذبہ میں نے عرض کیا سوچ لیجئے اچھی طرح سے یہ خطبہ اسی لیے ہے یہ عید کی نماز قربانی سے پہلے اسی لیے کہ ذرا سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ چھری چلانے سے پہلے خوب خیال کر لینا اچھی طرح سے سوچ لینا کہ یہ چھری میری کسی قاتل کی چھری نہ بنے بلکہ یہ مجاہد کی تلوار اور مجاہد کی کلاشن بنے صرف یہ بکرے چھترے ان بے گناہوں کی گردنوں پر نہ چلے میرے اندر کا جو بت ہے نا پہلے اس پر چلے میرے اندر کا جو بت ہے پہلے اس پر چلے اگر یہ سلسلہ ہے تو پھر انشاءاللہ شاء قربانی یہ اللہ کے ہاں یہ جانور بھی سفارش کریں گے یہ بھی سفارش کریں گے نہیں تو یہ جانور ہی دعویٰ کریں گے اللہ تیرے نام پر اس نے ہمارے گلے پہ تو چھری چلائی مگر اس کو پوچھ یہ خود تیرا بنا اس نے باقی جو اتنے بت تھے اس قدر رکاوٹیں تھیں ان کو کیوں نہ توڑا ان پر چھری اس نے کیوں نہ چلائی سو میرے بھائیوں اللہ اکبر ہم مسلمان ہیں اللہ کی توفیق سے ہم سوچیں کہ قربانی مسلمان کی ہوتی ہے قربانی ایمان والے کی ہوتی ہے ایمان والا مسلمان کون ہوتا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کا بن جائے اللہ کا فرما بردار اللہ کا متی اللہ کے حکموں پر چلنے والا اللہ اکبر ہم لوگ خود ہی اس پر توجہ نہیں کرتے میں ہر اجتماع میں عید کا ہو جمعے کا ہو اب یہ عید کا اس طرح ماشاءاللہ اللہ آپ آگے بر وقت بیٹھے ہیں جمعے پہ آپ کہاں آتے تڑپ یہ ہوتی ہے کہ اللہ یہ جو ساتھی احباب دور رہنے والے ان کو کچھ حاصل ہو جائے دیکھیے آپ نے مجھے اپنا مولوی رکھا آپ میری خدمت بھی کریں یہ سارا کچھ ہونے کہ آپ یہاں میرے اجتماع میں آئیں بھی مسجد میں پہنچیں بھی نمازیں بھی ادا کریں ختم بھی کریں مسجد کو فنڈ بھی دیں مدرسے کو فنڈ بھی دیں پھر میری آپ کی نجات نہ ہو سکے بتائیے فائدہ کیا ہوگا میری تو حقیقت طرف یہ ہے جذبہ یہ ہے کہ ایک پائی بھی آپ میری مسجد کو نہ دیں ایک پائی بھی نہ دے آپ مدرسے کو مجھے خدمت ایک پائی نہ کرے اللہ کرے آپ اسلام کو سمجھ جائیں بس مسلمان ہو جائیں کہ میری آپ کی نجات ہو جائے باقی یہ سارا سلسلہ یہ کیا ہے روزی کا ذمہ اللہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے مدرسے میں اللہ کا کام ہوتا ہے اللہ جانے اللہ کا گھر جانے ہمیں مجھے آپ کو فکر اپنی ہونی چاہیے کہ ہماری قبر حشر برباد نہ ہو جائے ہماری آخرت برباد نہ ہو ہم دوزخ میں نہ چلے جائیں اللہ اکبر میرے بھائیوں ہم چاہتے ہی نہیں وقت چونکہ بہت مختصر ہے باتیں بہت کرنے کو جی چاہتا ہے یہی تو موقع ہوتا ہے کہ ساتھی احباب جمع ہوئے ان کو کچھ بتا دیا جائے ان کو کچھ بتا دیا جائے کبھی کبھی میں جمعے پر بھی دیر اسی لیے لگا دیا کرتا ہوں کہ کئی ساتھی نئے بعد میں آنے والے پرانے تو بےچارے پرانے ساتھی ہیں نئے آنے والے ان کے بھی کچھ بات ذہن میں پڑ جائے کوئی ان کا منہج صحیح ہو جائے کوئی انداز درست ہو جائے کوئی بات ہی اسلام کی ان کے اللہ ان کے پلے میں پڑ جائے تو اچھا ہے تو اس لیے میرے بھائیوں حقیقت یہ نا کہ یہ آج ہم جو ہے نا اور جی مولوی ایسے مولوی ہے ٹھیک ہے مولویوں کا بہت قصور ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں مولویوں کا بہت قصور ہے اور جتنا مولوی کا قصور ہے اتنا مولوی نیچے جائے گا دو میں یہ بھی ہے نا بات لیکن جتنا اس نے محنت کی اللہ کے فضل و کرم سے اتنا ہی اجر بھی بہت زیادہ پائے گا یہ دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ محمد اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کوئی انتہا ہے آپ کے اجر کی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کی کتنے لوگ مسلمان ہوئے پھر قیامت تک سلسلہ جتنا مسلمان ہونے کا توحید پہ آنے کا لوگ جتنے میں آئیں گے سارا اجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں جائے گا اللہ کے فضل سے اللہ نے کہا ان اللہ تعالیٰ نبی تیرے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر کا سلسلہ ہے اور پھر اسی طرح جو بھی یوں دعوت کا کام کریں ایک آدمی درست ہو آگے پھر وہ اپنی اولاد کو اپنے گھر کو اپنے ساتھیوں کو درست کرے گا نمازی بنے گا متقی بنے گا انشاءاللہ جو سبب بنا ہے اس کا اس کے لیے عجب ہے لیکن اگر میری سستی سے میری کاہلی سے ایک فرد بگڑ گیا ایک فرد بگڑ گیا تو میرے بھائیوں نتیجہ کیا ہے جتنا وہ بگڑا اس کا آگے بگاڑ جتنا اس کا سارا ببال مجھ پر بھی پڑتا یہ سلسلہ تو یہ ہے تو اس لیے یہ جو ہے نا آپ یہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے لیں کہ مولوی ایسے مولویوں کا بڑا قصور ہے میرے بھائیوں جان نہیں چھوٹے گی صاف بات ہے جان نہیں چھوٹے گی دیکھیے مجھے بات یاد آ گئی آپ کے مجمے میں بیٹھے ہوں گے وہ ساتھی انہوں نے چند دن پہلے مجھے بتایا ہے اللہ اکبر کے جی ایک ساتھی میرا کہنے لگا کہ یار نکاح ہے تو نکاح پہ ذرا کوئی اپنا مولوی تو لے کے آؤ وہ نکاح پڑھا دے کہنے لگے میں نے کہا کہ اول تو تمہارے نکاحوں میں جیسے تمہارے انداز میں مارا مولوی آئے گا نہیں لیکن اگر چلو مجبور کر کے میں لے ہی آؤں ان کو تو پھر بھائی ہے جو نا وہاں وہ مخلوط سلسلہ اور تو مردوں کا ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا اور وہ جو سلسلہ ہار شار اور یہ گانے یہ باجے گاجے یہ وہ ٹائیاں شائیاں اور یہ سلسلے اور وہ فوٹو یہ سلسلہ وہاں نہیں ہوگا کہنے لگا آگے سے کہتا ہے رہنے دے یار ہم کو ڈسکو مال بھی لے آئیں گے ہنسنے کی بات ہے میرے بھائیوں کیا مطلب ہے چاہیے کیا تھا کہ اچھا یار چلو تقوی کی باتیں کوئی اچھا ہے ہمیں کوئی اچھی باتیں بتلائیے اس گند سے ہم باز آ جائیں گے یہ کہنے کی بجائے کہ نہیں چھوڑو ایسے مولوی کو ہم لے آئے مولوی یہ قصور کس کا ہے اس کو بھی مولوی کا قصور کہیں گے آپ اس کو بھی کہیں گے کہ یہ مولوی ایسے ہیں چھوٹ جائے گی جان آپ کی یہ کہہ کر نہیں میرے بھائیوں میں نے پہلے کیا ٹھیک ہے ہاں مولویوں کا قصور یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکو کہلوایا قصور یہ ہوا بالکل وہی حدیث رسول اللہ وسلم کی آپ نے فرمایا سارے بنی اسرائیل پر دابود عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لانت پڑی لانت پڑی کیوں فرمایا بنی اسرائیل عوام نے کوئی برا کام کرنا شروع کیا علماء نے پہلے دن دوسرے دن مولویوں نے روکا ان کو لیکن باز نہیں آئے لوگ لوگ باز نہیں آئے اب کام کیا تھا علماء کا مولویوں کا کہ بالکل ان سے الگ ہو جاتے کوئی تعلق نہیں لیکن فرمایا اگلے ہی دن مولوی ان کی مجلسوں میں گئے کھانا پینا ان کے ساتھ شروع کر دیا نتیجہ کیا نکلا سمیت مولویوں کے سب کو اللہ رب العزت نے ملعون کرا دیا اب ہمارے یہاں سلسلہ ہے نہیں لالت برسنے کا کوئی رحمت کہیں کسی طرف سے اللہ کی نظر آ رہی ہے ہے کہیں کوئی رحمت کا سلسلہ کس طرح سر پھٹول دہشت گردی قتل و غارت زلزلے آ رہے ہیں پانی کی قلت ہو رہی ہے قحط سالی کا سلسلہ ہے میرے بھائیوں یہ سارا اگر اللہ کی رحمت ہو تو یہ سلسلہ ہو جائے ہم نے تو ایک ایک فرد حکومت سے لے کر نیچے تک اللہ کی قسم ایسا گناہ کر رہے ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ برائی سے زیادہ ہے سمجھ گئے سود کا ادنا سے ادنا گناہ کم سے کم گنا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہیں جیسے کوئی اپنی اما سے زنا کر لے تو یہ لانت کا کام نہیں رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھانے والا کھلانے والا لکھنے والا گواہی دینے والا بات کروانے والا یہ سارے بالکل سود کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں بالکل برابر کے یہ نہیں کہ چلو یہ اس نے تو صرف راستہ ہی بتایا نا اس کو کم گنا ہو نہیں جو سود دینے لینے والا ہے جتنا گنا ان کو ہے اتنا راستہ بتانے والے کو یہ دن رات تو ہم پر لانتیں پڑ رہی ہیں لانتیں برس رہی ہیں تو معاملہ کیا ہے قربانیاں بھی ہم دے رہے ہیں نمازیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں لیکن میرے بھائیوں نمازیں اور قربانیاں جس مقصد کے لیے وہ ہمارے سامنے ہے نہیں وہ ہمارے سامنے ہے نہیں سو ان قربانیوں کا مقصد کیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان بنا لو اپنے اسلام کو پرکھ لو اللہ اکبر عمر حال کر لو میرے بھائیوں میں ہر دفعہ آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے اللہ کے لیے دیکھیے میں آپ سے اپیل کروں اللہ مجھے امید ہے آپ اس گزارے کو سنیں گے میں کوئی اپنی بات نہیں کرتا آپ مرد بھی عورتیں بھی جو آئی ہوئی توجہ سے سنیں میری اپیل ہے کہ آپ لوگ صرف قرآن مجید کا سارے چھوٹے بڑے پڑھے ان پڑھ جتنے بھی ہیں سب قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر دیں نہ پڑھے کسی مولوی سے اپنے گھر میں اپنے گھر میں کوئی پڑھا ہوا نہیں کسی سے سننا شروع کر دیں شروع سے شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ جو جو ترجمہ پڑھتے چلے جائیں گے نا انشاءاللہ شاء آپ کہیں گے کہ واقعی یار یہ جس مولوی کو ہم وہاں بھی وہاں بھی کہہ کے ترخا رہے ہیں نا واقعی یہ تو ساری باتیں وہی کہہ رہے ہیں حقیقت یہ ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے لیکن آپ کرتے ہی نہیں اس طرف آتے ہی نہیں آپ لوگ اور جو آئے ایک وقت آئے گا یاد رکھنا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کہیں گے کہ ہو یہ تو وہی سارا منظر اور معاملہ ہے کہ جس کو ہم کہتے تھے وہ سلفی سختی بڑی کرتا ہے جی وہ تو بڑا سخت مولوی ہے وہ تو بڑا وہابی ہے وہ تو وہ یہ تو آج سارا سلسلہ ہی وہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہیں گے مگر اس وقت یہ آپ کا پچھتاوا کسی کام کسی کام نہیں آئے گا ہاں قرآن مجید ابھی آپ شروع کر دیں اللہ کی توفیق سے آپ کہتے چلے جائیں گے کہ ہاں یار واقعی بات تو قرآن تو ساری باتیں وہی کر رہا جو کہ میرے بھائیوں آپ کے سامنے یہاں مجمے میں ہوں گے انشاءاللہ ایک بھائی تھا اللہ مزید اسے استقامت عطا کرے بالکل ہے ان پڑھ سا ایک وقت یہ تھا کہ میرے گھر میں آیا کوئی چار پانچ سال پہلے مجھے گھر سے بلایا کوئی بات ہوئی اس نے درس میں سنی بلا کے بات کر کے آخر کہنے لگا کہ مولوی کوئی وقت آئے گا تجھے میں گولی ماروں گا مجھے کہنے لگا میں گولی ماروں گا تجھے میں نے کہا اچھا بھائی اگر تیرے ہاتھ سے میری اللہ نے لکھی ہوئی تو پھر ٹھیک ہے مگر میں اللہ کی توفیق قرآن حدیث سناتا ہوں پتا نہیں پھر کیا بنا اللہ نے کیا سبب بنا دیا میں اس کے لیے دعائیں کرنے لگ گیا کہ یا اللہ یہ بیچارہ اس کو پتا نہیں یہ آیا ہے دھمکی دے کے چلا گیا اس کو کیا پتا ہے پتا نہیں کیا سبب بنا پھر بعد میں تین چار سال بعد بتایا کہ ترجمہ اس نے شروع کر لیا آپ پڑا ہوا نے کسی سے سننا شروع کر لیا کسی سے سننا شروع کر دیا شروع کرتے کرتے نتیجہ کیا نکلا سب گیارہویاں سب یہ تیجے ساتے ختم درود یہ سب سلسلے اللہ کے فضل سے نکل گئے نکل گئے اور کہنے لگا کہ یار واقعی بات تو وہی ہے جو وہ وہابی مول بھی کہہ رہا قرآن آج اللہ کے فضل سے اپنے ایریے میں میرا سب سے بڑا حامی وہ بنا ہوا ہے اللہ کی توفیق سے یہ اللہ بناتا ہے کہتا میری بیوی نہ مانے میری بیوی کہے کہ نہیں وہ بھی ان پڑھ ہے وہ کہے کہ نہیں تو ایسے ہی کر رہا ہے گیارہویں پارے میں گیارہویں رکو کے اندر گیارہویں لکھی ہوئی ہے دیکھو دھوکہ مولویوں کا گیارہویں ہے نا لفظ گیارہویں وہ کہتے ہیں گیارہواں پارا گیارہواں رکو گیارہویں رکو میں لکھی گیارہویں انا للہ و انا میں تو پڑھتا نہیں ہے کہتا میں نے دو دفعہ اس کو ترجمہ پڑھا کے سنایا گیارہویں پورے پارے کا پورے پارے کا دو دفعہ ترجمہ آخر وہ کہے گی کہ ٹھیک ہے ہمارے مولوی تو جھوٹ ہی بولتے ہیں بھی ہے ہی نہیں قرآن میں سلسلہ ہے ہی نہیں اس لیے میرے بھائیوں آج ہمیں بے دینی کے اندر جس چیز نے رکھا ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا دین ہے نا کہ ٹھیک ہے بس صحیح ہے بس صحیح ہے جی ٹھیک ہے جی سارا صحیح ہے جی سارا بالکل صحیح نہیں اچھی طرح نوٹ کر لو اللہ میں یہ جب باتیں کرتا ہوں نا تو لوگ بڑا عجیب انداز اختیار کر اب میں کیا کروں ساری بیماریاں آپ کے اندر موجود ساری جماعتیں سارے فرقے آپ کے اندر موجود اب ہر فرقے کے متعلق بات آئی جاتی ہے جب جماعت اسلامی والوں کے بارے میں آ جائے وہ کہتے یار یہ آپ سیلفی ہے تو ٹھیک ہے مگر یہ جو بات کرتا ہے نا یہ ٹھیک نہیں اچھا جب تبلیغی جماعت والوں کے بارے میں آ جائے وہ کہتے ہیں یار یہ ہے تو ٹھیک باتیں تو باقی ساری صحیح کہتا مگر یہ جو بات کرتا ہے نا یہ صحیح نہیں اسی طرح سے بریلوی بھائی یا دیوبندی حضرات سارے کے سارے جتنے بھی ہیں سب کے بارے میں اچھا وہ تو رہے آپ جتنے بھی ہیں آنے والے پرانے ساتھی کہتے ہیں یار حافظ سلفی جو نا بڑا اچھا قرآن حدیث تو بیان کرتا ہے مگر یہ جو داڑیوں کے پیچھے پڑا رہتا نا بس یہ بات میں کدھر جاؤں میرے بھائی کہاں جاؤں کیا بیان کروں آخر آپ کا مجھ پر بوجھ ہے میں نے اللہ کو جواب نہیں دینا دار الہدا میں پل دوں آپ کے ٹکوں پر مجھے فکر ہو کہ فلان داری کو میں کہوں گا تو وہ مسجد میں نہیں آگے نہ آئے آپ کو اپنی نجات کی فکر ہو مجھے اپنی فکر ہو سو میرے بھائیوں اچھی طرح سے اگر یہ چھری چلانا آج جانوروں کے گردنوں پر یہ ہمیں ہمارے نفس کا جو بت ہے اور یہ اس طرح ہمارے کاروبار یہ سلسلے یہ برادریاں یہ رشتے ناتے اگر ان کو توڑ کر ہندو سلیبی عیسائی اور اسی طرح سے دہریے ان کے سینے پہ تجھے نئی چڑھاتی یہ چھری سمجھ لے کہ یہ قاتل کی چھری ہے یہ مجاہد کی تلوار نہیں آج حال کیا ہوا ہوا ہے کفر کس طرح سے چڑھتا آ رہا ہے مگر ہم سوچتے ہی نہیں اللہ کے لیے اسلام کی فکر کرو اپنی نجات کی فکر کرو میں داڑیوں پر یوں ہی زور نہیں دیتا مجھے نظر آ رہا ہے کیا لینا ہے میں مجھے یہ بھی پتا ہے آپ مجمے میں زیادہ داڑھی والے ناراض ہو گئے چلے گئے مجمع کم ہو جائے مگر بات میرے بھائیوں کو خرید نہیں سمتے آپ میرے بھائیوں نہ خیال کریں کہ کوئی دشمنی ہے میرے اندر میں آپ کو بکھانا چاہتا ہوں یہ بگانے کی باتیں ہیں یہ جو نا سب ٹھیک ہے صحیح ہے بھائی سب ٹھیک ہے یہ بگانے کی باتیں ہیں دنیا میں تو جڑ جائیں گے لیکن کیا بنے گا اللہ کے سامنے اللہ کے ہاں آخر جانا ہے اس لیے میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے چند مجاہدوں کی قربانیوں سے جہاد کشمیر کو سر بلند کر دیا ہے مجاہدوں کی قربانیاں شہیدوں کا لہو فدائیوں کی کاروائیاں اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے جہاد کشمیر کو اللہ کی توفیق سے اللہ نے روا دواں کر دیا ہے اللہ روا دوا اب تو ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے اپنا حصہ ڈالے اپنا حصہ مجاہدوں کے ساتھ ہو جائیں ٹریننگیں کرے پہلے خود اپنے آپ کو پیش کرے خالی میں اپنے جانور کی قربانی کی کھال مجاہدین کو پیش کر کے کہوں کہ میرا جہاد کا حق ادا ہو گیا غلط ہے اللہ غلط ہے میرے بھائیوں مثال دیا کرتا ہوں دیکھو نا بہر بھائیاں سگے بہر بھائی بہن کچھ ناراض ہو بہن کچھ ناراض ہو خون ہے حالانکہ بھائی بہن کے بیٹے یا بیٹی کی شادی کا موقع آ گیا اب بھائی کا وہ بھانجا ہے بھانجی ہے اب یہ بھائی تو جاتا نہیں بھائی جاتا نہیں پیسے بھیج رہا ہے کپڑے بھیج رہا ہے وہ بہن لے لے گی کیا خیال ہے لے لے گی اللہ بالکل نہیں لے گی بالکل کہے گی کہ میں میں نے آگ لگانی ہے تیرے پیسوں کو جب تو خود نہیں آتا تیرے پیسوں کو کیا کرنا ہے میرے بھائیوں یہ تو ایک مثال انسان کی ہے اللہ تو بہت ہی غیور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہیں زیادہ غیرت ہے اللہ کی اللہ کہتا ہے جا لے جا ٹھکرا دیتا ہے نہ تیرے پیسوں کی ضرورت ہے نہ تعاون کی جب تو خود نہیں آتا خود آؤ اللہ کے ہاں خود اللہ کے ہاں اپنے آپ کو خود پیش کرو خود آؤ اللہ کے ہاں داڑیاں رکھ لو بھائیوں نمازی بن جاؤ عقیدے درست کر لو یہ ساری فرقہ بندیاں گرو بندیاں چھوڑ دو اللہ کی قسم حنفی ہونا اسلام نہیں ہے یہ میں آپ کو کھلی بات کر رہا ہوں مجھے پتا ہے ناراض ہوں گے کئی ساتھی ہو جائے کوئی بات نہیں مگر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہیں گے ہاں بات بالکل یہی ہے خرید ہنفی ہونا جو بندی بریلوی شافی مالکی ہمبلی جعفری یہ ہونا بالکل اسلام میں یہ اسلام کی قسمیں ہے ہی نہیں اسلام کی ایک ہی قسم ہے وہ ہے محمدی ہونا صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ کا آپ نے کیا پڑھا محمد الرسول اللہ لہٰذا یہ دھوکے ہیں سارے فریم ہیں یہ جماعت اسلامی یہ تبلیغی جماعت والے سب دھوکے ہیں میرے بھائیوں سب فریب ہیں اللہ کی قسم یہ جان چھڑاؤ ان سے محمدی بنو اپنے عقیدے درست کرو یہ عقیدے میں اصلاح کر لو یہ ساری سلسلے یہ بدعتیں یہ سب چھوڑو اسلام قرآن حدیث سادہ سیدھا بالکل کوئی لگی لپٹی اس میں بات ہے نہیں یہ قرآن حدیث کتاب و سنت این اپنے آپ کو اہل حدیث قرآن حدیث پر چلا کر بنا لینا میں ان گونوں مونوں کی اہل حدیثوں کی بات نہیں کرتا یہ جو الٹی مانگے نکال کے ٹائیاں لگا کے پینٹے پہن کے داڑیاں مڈا کے کہتے ہم اہل حدیث اللہ کی لفظ اللہ کے قسم لانت ہے اہل حدیث اہل حدیث صحیح معنوں میں سب سے لے کر پاؤں تک میں آپ تو اہل حدیث کو بدنام کرنے والے ہیں اسلام ایمان آل حدیث بالکل ایک چیز ہے اللہ کا یہ مطالبہ ہے دیکھیے میرے بھائیوں بس قرآن کا ایک مقام بتا کے بات ختم کروں میں نے کہا نا قرآن کا ترجمہ دوسرا پارہ ہے سورہ بکرا اللہ رب العزت نے نقشہ پیش کیا ہے جب پڑھیں گے نا ترجمہ آپ یوں ہی کہیں گے کہ جیسے میری ہی بات ہو رہی ہے حقیقت ہے ایسے ہی ہوگا جیسے میری بات اور آپ پڑھا کریں قرآن کو پڑھا کریں یہی نظری کر میری ہی بات ہو رہی ہے تب اثر ہوگا یہ ہے ہے کہ فلاں کی بات یہ جو فلاں کی بات ہے فلاں کی بات ہے نہیں اپنی بات ہے اپنی بات اللہ کہتے ہیں دیکھو اے میرے نبی علیہ السلام قرآن پڑھنے والے من الناس من یعجبک جیبو کا فی الحیات الدنیا اللہ اکبر ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ دنیا کی زندگی میں ان کی باتیں اسلام کے بارے میں دین کے بارے میں یو عجیبوں کا تجھے حیران کر دیں گی حیران اتنی اسلام کی باتیں کرے گا وہ یوشحد اللہ علامی کلب ہی اللہ پر اپنے اندر اپنی نیت اپنے ارادوں پر بار بار اللہ کو گواہ بنائے گا اللہ کو گواہ اللہ گواہ ہے اللہ جانتا ہے میں اسلام پہ چلنے والا میں بڑا پسند کرنے والا میں بڑا لیکن اللہ کہتے ہیں حقیقت میں بہوا الد الخصام حقیقت میں پرلے درجے کا حق کا منکر وہی ہوتا کیسے اب اللہ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا یہ تین چار آتے اکٹھی اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کیسے لاہو اخذت العزه بالاسم جب اسے کہا جاتا ہے وہ اللہ کے بندے تق اللہ اللہ سے ڈر یہ کیا کر رہا ہے داڑھی منڈا رہا ہے تو اللہ سے ڈر جب اسے کہا جاتا ہے بی بی پردہ کر اللہ سے ڈر یہ کیا فیشنی ویشنی چادریں دیکھو کئی ساتھی ہیں داڑھی رکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی آدھی آدھی کیا فائدہ ہم کہتے ہیں رکھنی ہے تو پوری رکھ اسی طرح بیبیاں کئی پردہ تو کرتی ہیں سمجھتی ہیں ہمارا پردہ ہے لیکن وہی ماحول والا پردہ فیشنی پردہ جب کہہ دیں سادہ پردہ سفید چادر سادہ برقع اللہ کے بندو یہ کیا کر رہے ہو یہ سر کی مان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا فرمایا یہودیوں عیسائیوں کا شیوا پیچھے کو سارے بال یا مانگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درمیان میں سے ناک کی سیند میں بالکل آدھے بال دائیں آدھے بائیں یہ عورتوں کا بھی مردوں کا بھی لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈر اللہ کہتے آخاذات العزت بل اس میں اس کو اپنے وقار کا خیال عزت اپنی عزت اپنے وقار کا خیال جو ہے اسے گناہ پر جما دیتا ہے کہ میرا تو اس میں وقار نہیں رہے گا میری تو اس میں عزت ہے نہیں ہمارا حال کہیے قرآن کسی بریلوی کی بات کرتا ہے کہیے یہ قرآن کسی یہودی عیسائی ہندو کی بات کر رہا ہے اللہ کی قسم کلمہ پڑے ہوئے مسلمان کی بات ہے قرآن کی نایات میں جس نے کلمہ پڑا اللہ کا حکم آیا ویسے باتیں ہیں نعرے ہیں اسلام پہ جان دیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے لیکن بات جب عمل کی آئی تو کیا کہا آخاذت العزت بالاسم میں اس کو اپنا وقار اپنی عزت کا خیال میں گناہ پر لگائے رکھتا ہے اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بہو جہنم ایسے کے لیے جہنم ہی کافی ہے سوچ لو میرے بھائیوں میرے بھائیو یہ امان ایمان کا پھل ہے ایمان کو قرآن حدیث میں اللہ رب العزت نے اسلام کو زمین قرار دیا زمین کھیت جگہ جگہ آیا آپ دیکھتے ہیں ہم جاتے ہیں نا سفر میں سفر میں جایا کرتے ہیں تو جاتے جاتے راستے میں دیکھتے ہیں نا کہ کہتے ہیں ساتھی یار یہ زمین بڑی عمدہ زمین ہے بڑی زور والی زمین ہے کہاں سے پتا چلتا ہے اس کا فصل دیکھ کے فصل دیکھتے ہیں گنا کپاس گندم چاول دیکھتے ہیں نا اگا ہوا کہتے ہیں یہ بڑی زور آور زمین ہے اور جہاں کہیں یہ فصل اچھی نہ ہو وہاں کہتے ہیں یار یہ زمین بڑی نکمی ہے بڑی نکمی ہے یہ مثال اللہ نے قرآن میں دی جگہ جگہ کہ ایمان اسلام یہ زمین ہے کھیت ہے اس آپ کے اسلام ایمان کھیت کا پتہ کیسے چلے گا آپ کے امال سے امال اچھے ہوئے ایمان اچھا امال برے ہوئے ایمان برا ایمان اس لیے میں عرض کرتا ہوں ایمان اپنے اسلام کو اوور کر لو صحیح کر لو آج چھری چلانی ہے جانوروں کی گردنوں پہ اللہ قبول فرما لے اللہ مقصد کو پہنچا دے مگر یہ خطبہ اسی لیے کھڑے ہو جائیں گے تم بھی کھڑے ہو جاؤ گے تم بھی کھڑے ہو جاؤ گے پھر انصاف ہوگا اس لیے ان کے گلوں پہ چھری چلانے سے پہلے اپنی یہ عزت وقار کا جو خیال ہے نا یہ بت جو اندر ہے اس کو توڑ دو یہ جو برادری ہاں جی میں تو چاہتا ہوں میں تو برا سمجھتا ہوں اس چیز کو مگر کیا کریں جی میری برادری کے میرے رشتے دار آئے ہوئے بیاہ پہ وہ نہیں مانتے یہ بت ہے بہت بڑا جو آپ کو اسلام پہ آنے نہیں دیتا ان بتوں کو توڑ دیجئے اور مجاہدین کے ساتھ ہو جائیے بڑی رکاوٹ جہاد نام ہی رکاوٹوں کا ہے جہاد نام ہی مشکلات کا ہے جہاد نام ہی اشکالات کھڑے ہونے کا ہے ان سب کے ہوتے ہوئے اللہ کہتے ہیں میرے بندے کیا کرتے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لائم وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہتے ہیں کوئی ملامت کوئی تانا کوئی اشکال کوئی رکاوٹ انہوں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے آج اللہ کے فضل و کرم سے اسی انداز میں لشکر طیبہ کے مجاہدین جب سے آئے اللہ کے فضل و کرم سے جہاد والی گاڑی کو سیدھی لائن پہ کر دیا سیدھی لائن پہ اللہ کی توفیق سے لائن بالکل لائن پہ گاڑی آ گئی اب تو ہمیں ساتھ پیچھے یہ کو لگنے کی بات ہے آ جاؤ چڑھ جاؤ اس گاڑی پر میرے بھائیوں بھی جہاد ہوتا تھا مگر منحج درست نہیں تھا اب اللہ کی توفیق سے منحج عقیدے کی اصلاح اعمال کی اصلاح لشکر طیبہ کے مجاہدین اللہ کے فضل سے فضائی کاروائیوں میں آگے بڑھے لائن پہ گاڑی آ گئی اب تو میرے آپ کی ضرورت ہے اس گاڑی پہ سوار ہونے کی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اپنا فائدہ ہوگا نہیں ہوں گے نقصان ہمارا جہاد تو چل نکلا ہے جہاد چل نکلا ہے اللہ کی توفیق سے کفر پریشان ہو گیا ہے کفر پریشان ہے بالکل پریشان ہے بس اپنے آپ کو ساتھ ملائیے نہ صرف یہ کہ قربانی کی یہ جانوروں کی کھالے مجاہدین کو جائے اپنا خون بھی جائے اپنا باقی مال بھی جائے اپنی اولاد بھی جائے یہ حضرت ابراہیم نے تو بیٹا پیش کیا تھا نا ابراہیم سے تو بے یہ سنت ابراہیم ہے نا ابراہیم کی سنت تو بیٹا ہے اس لیے بیٹے پیش کرو میرے بھائیوں بیٹے بیٹے پیش پیش کرو کرو اللہ کہتے تم گے میں تمہارے بیٹوں کی جگہ تمہارے دمبے چھترے بھی قبول کر لوں گا اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے ہم سب پر بھی ہمیں صحیح اسلام کی سمجھ عطا کر دے اور اللہ مجاہدین کی مدد فرمائے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی مبارکن علیہ کما تحب و ترضا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا و فینا عذاب النار اللہم اللہ اپنی رحمت اپنی رحمت سے اس موقع پہ ہم سب کو معاف فرما دے اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول کرنا ہم سب کے بیماروں کو شفا عطا فرمانا اللہ ہم سب کو صحیح مسلمان جو تجھے چاہیے مسلمان وہ دے اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما دے اللہ مجاہدین کی مدد فرما جہاد کو مزید سر بلند فرما دے اللہ جہاد کو ساری دنیا پہ غالب کر دے کفر کو مٹا دے اللہ آنکھوں خوشیاں دکھا دے اپنی رحمت فرما اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مجاہدین کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما اللہ وفقنا للجہاد فی سبیلک اللہ اپنی راہ میں ہم سب کو جہاد کی توفیق عطا فرما اللہ یہ ہماری قربانیاں قبول کرنا اللہ یہ ہماری قربانیاں قبول فرما لینا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا دنیا حسنا وفي الآخرة حسنة وفينا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اجمعین آمین برحمتك دار الحدا بہترین ریکارڈنگ معیاری اور سستی کیسٹس اور سیڈیز کا مرکز دار الخدا